تو اے سننی والے دھوکہ میں نہ پڑو اس سے جیسی یہ کافر پوچھتے ہیں یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اور بے شک ہم ان کا حصہ انہین پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی